سورت یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یاسین والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی ان کا بے شک آپ لمن المرسلین البتہ رسولوں میں سے ہیں اللہ سراتم مستقیم سیدھے راستے پر ہیں تنزیلا نازل کردہ ہے العزیز الرحیم زبردست رحم فرمانے والی ہستی کی طرف سے لتن زیرا تاکہ تم خبردار کرو قومن ایک قوم کو ماں ان نہیں خبردار کیے گئے آبا ان کے آبا اجداد فہم تو وہ غافلون غافل ہیں لقد البتہ تحقیق حق القول ثابت ہو گئی حق ہو گئی بات الا اکثر ان کی اکثریت پر فہم پسو لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے انا بے شک ہم نے جالنا ڈال دیے ہم نے فی آنا قہم ان کی گردنوں میں اغلالن توق فہیا تو وہ ازقانی تھوڑیوں تک ہیں فہم تو وہ مقمحون سر اٹھائے ہوئے ہیں وجالنا اور بنا دی ہم نے ممبئی نے ائی ہم ان کے سامنے سے سدن ایک دیوار ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے سدن ایک دیوار فشینا ہم پھر ڈھانپ دیا ہم نے ان کو فہم پسو لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے وہ سوا ان اور برابر ہے الم ان پر خواہ تم ڈراؤ ان کو ام لم یا نہیں تنظر ہم تم ڈراؤ ان کو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے انما بے شک تم زیرو تم خبردار کر سکتے ہو من جو اتبا پیروی کرے الذکرہ نصیحت کی وخشیا اور ڈرے الرحمن رحمان سے بالغیب سات غیب کے یا غائبانہ طور پر فبشر ہو پس خوشخبری دے دو اس کو بمغفرتن بخشش کی و اجرن کریم اور عزت والے اجر کی انا بے شک ہم نحنو ہم ہی نحیی ہم زندہ کریں گے الموتا مردوں کو ونکتب اور ہم لکھ رہے ہیں ما قدمو جو انہوں نے آگے بھیجا و آسارہم اور ان کے آثار کو وکل شعی ان اور ہر چیز کو نہ ہو شمار کر رکھا ہے ہم نے اس کو فی امام مبین ایک واضح کتاب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین